بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو دے گانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی ایک سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام کمانڈر سلطان شہید کے خوش نصیب والد اور اور غازیوں کی سرزمین ڈیرا اسماعیل خان کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج کی اس مجلس میں ہمارے کئی مختصر علماء کرام تشریف فرمائے وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ آپ سے گفتگو نہیں کر سکے اس لیے کہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ حضرات کو مزید بٹھانا اور تھکانا مناسب نہیں سمجھا گیا اللہ پاک آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور جتنے مسلمان اس میں شرکت فرما رہے ہیں اللہ پاک آج سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت مغفرت اور اسلامی غیرت سے بھر دے میں پہلے بھی اسی پارک میں ایک مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں ہمارے کمانڈر عبد الرشید شہید رحمت اللہ نے ان کی یاد میں اور ان کی نسبت سے ایک جلسہ یہاں منعقد ہوا تھا پھر ڈیرا اسماعیل خان والوں کی قربانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی نہیں رنگ لاتی رہیں یہاں کے مجاہد عجیب جنونی مجاہد ہیں اللہ پاک نے انہیں شیروں کی طرح لڑنے کا پن سکھایا ہے اور ان کے دلوں میں غیرت ایمانی کوٹ کوٹ کے دی ہے مولانا شبیر احمد شہید اسی ضلع سے تعلق رکھتے تھے سری نگر میں جا کے جامع شہادت نوج فرمانے والے کمانڈر وحید اللہ شہید یہیں سے تعلق رکھتے تھے اور ہمارے انتہائی مخلص اور جاں باز ساتھی کمانڈر سلطان احمد شہید جنہوں نے کئی مرتبہ گزشتہ تین سالوں میں مجھے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں آ جاؤ تو میں ان سے کہتا رہا کہ انشاءاللہ وقت ملے گا تو ضرور حاضر ہوں گا میرے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی شہادت کے جلسے میں شرکت ہوگی ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے اور ان کے والد جو ہماری آج کی اس مجلس کے روئے روائیں وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے انہیں اتنی بڑی نعمت دی کہ شہید کا والد بنا دیا اس زمانے میں ایسے نوجوان بھی زندہ ہیں جنہیں ٹی وی اور انٹرنیٹ سے کوئی غرض نہیں ہے جو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا نہیں ہے جو کسی سے آئی لو یو کہنے کے اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتے جو چرچ اور ہیروین کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد نہیں کرتے بلکہ شہادت کا جام پینے کے لیے محاذوں کا رخ کرتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کے سروں کا دوپٹہ بچانے کے لیے اپنے جسموں کو بطور ڈھال کے پیش کر دیتے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر اپنا خون اللہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں اسلام کی عزت کی خاطر اپنی گردن کٹانا بہت آسان سمجھتے ہیں اور آج ہماری قوم میں ایسے بوڑھے بھی موجود ہیں جو اپنے جوان بیٹے کی شہادت پہ واویلا کرنے کی بجائے رونے کی بجائے آہیں بھرنے کی بجائے لوگوں پر الزامات لگانے کی بجائے آنکھوں سے آنسو نکال کر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو شہید کے طور پر قبول فرما لیا یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے کے ساتھ آج عالم کفر کی جنگ ہے یہ وہ طبقہ ہے جسے مٹانے کے لیے سی آئی اے کا بجٹ آج ٹھاٹے مار رہا ہے یہ وہ طبقہ ہے جسے مٹانے کے لیے ساری دنیا کا کفر متحد و متفق ہو چکا ہے یہودی ہندوؤں سے ملاقات کر رہے ہیں ہندو عیسائیوں سے کر مل رہے ہیں اقوام متحدہ میں باقاعدہ قرار دادیں پیش ہو رہی ہیں کافر منافق کٹھے مل کے بیٹھتے ہیں گیارہ گیارہ ملک آپس میں اتحاد کر کے نئے فورم بناتے ہیں بڑے بڑے خفیہ اجلاس کہیں کیمپ ڈیوڈ میں ہو رہا ہے کوئی واشنگٹن میں ہو رہا ہے کوئی شرم الشیخ میں ہو رہا ہے کوئی لبنان میں ہو رہا ہے کوئی اقوام متحدہ کے کسی بڑے آفس میں ہو رہا ہے پوچھو تو صحیح یہ ساری پھرتیاں کس کے خلاف ہے دنیا کی کون سی آرمی ہے جسے تم ختم کرنا چاہتے ہو دنیا کی کون سی وہ ٹینکوں والی طاقت ہے جسے تم مٹانے کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہو دنیا کی وہ کون سی قوت ہے جسے ختم کرنے کے لیے ایک طرف صدر بش بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس سات ہزار سے زیادہ ایٹم اور ہائیڈروجن بم ہے اور دوسری طرف صدر پیوٹن بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کسی زمانے میں تیس ہزار تک ایٹمی ہیڈوار تھے ایٹمی ہتھیار اس کے پاس موجود تھے دنیا کی بڑی بڑی فوجوں والے یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے دنیا کا سب سے خطرناک کام کیا ہے دنیا کا سب سے خطرناک کام یہی بنیاد پرستوں کی دین ان شادی ہے مٹا دو انہیں ختم کر دو انہیں کاٹ دو انہیں ڈالر خرچ کرو پونڈ خرچ کرو بی باون کے ذریعے ذریعے سے بمباری کرو زمین پر دوستم جیسے غدار خریدو احمد شاہ مسعود جیسے باغی خریدو جنرل فہیم جیسے اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے آر جیسے لوگ خریدو گردئی جیسی کٹپتلیاں لاؤ یا پھر جیسے لوگ لاؤ حکمرانوں کو لاؤ اس طبقے کو ختم کر دو یہ طبقہ ہے تو جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکتے ہیں ڈیرا اسماعیل خان کے کسی کچے سے گھر میں ایک بوڑھا اپنے بچے کو چائے دے رہا ہوتا ہے جواب ملتا ہے کہ اس بوڑھے اور بچے کو ختم کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے روئے زمین کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے جن لوگوں کو آج روئے زمین کی سب سے بڑی دہشت بتایا جا رہا ہے اگر میں چن چن کے ان میں سے ایک ایک کے حوالے زندگی بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے تو یہ کون لوگ ہیں مقابلے تو فوجوں کے آپس میں ہوتے ہیں مجاہدین کے پاس کون سی فوج ہے شاید اس وقت ایک ٹینک بھی مجاہدین کے قبضے میں نہ ہو ان کے آج ایک طیارہ بھی مجاہدین کے پاس نہ ہو ممکن ہے کہ ایٹم بم تو دور کی بات نیپام بم جیسا ایک درمیانہ مولک قسم کا ہتھیار بھی مجاہدین کے پاس نہ ہو اور سنو دنیا بھر کے ظالموں ممکن ہے ان کے پاس اپنے تمام ساتھیوں کو دینے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی نہ ہو اور سنو ممکن ہے تمہاری طرح ان کے پاس روز بدلنے کے لیے جوڑے بھی نہ ہوں اور سنو ممکن ہے ان میں سے کسی کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو اور اس کے بڑے والدین سردی سے چھٹر رہے ہوں اور اس کے پاس اس چھت کو درست کرنے کا سامان بھی نہ ہو اور سنو جنہیں تم دنیا کی سب سے بڑی دہشت کہتے ہو جنہیں تم دنیا کا سب سے بڑا خطرہ کہتے ہو ممکن ہے ان میں سے کسی کا بچہ بغیر دوائی کے مر چکا ہو اور آخری وقت میں ترس رہا ہو کہ اسے باپ کی گود نصیب ہو جائے گی نہ اسے باپ کی گود نصیب ہو سکی نہ اسے کوئی اینٹی بایوٹک انجیکشن نصیب ہو سکا نہ اسے کوئی دوائی مل سکی ممکن ہے جنہیں تم دنیا کا سب سے بڑا خطرہ بتا رہے ہو ان میں سے کسی کی بیوی اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہو اور وہ بچہ رو رو رہا ہو ماں سے دودھ مانگتا ہو مگر ماں کے سینے میں دودھ کہاں سے آتا اس نے تو کئی وقت کی روٹی نہیں کھائی وہ وہ زمین سے سے کنکر کنکر کنکر اٹھا کے کے کے اپنے منہ منہ میں میں ڈالتی ہے ہے اس کو گیلا کرتی اپنی تھوک ذریعے بچے اسے بہلانے کی کوشش کرتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد تین دن سے بھوک زیادہ بھوکے بچے کی آنکھیں الٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ تڑپتا ہے اور آخری ہٹکی لے کر اپنے باپ کو سلامی دیتا ہوا جو کسی مہاج دشمن کے خلاف برسر پیکار ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ماں اپنے گود کے کے اندر ایک مردہ بچے کو دیکھ حیران رہتی ہے جنہیں تم دنیا کا سب سے بڑا خطرہ کہتے ہو سردی میں بعض دفعہ اوڑھنے کے کے لیے ان پاس کمبل نہیں ہوتا تمہارے کتے تو شاید بٹر کھاتے ہو ان کے بچوں کو بھی وہ بٹر نصیب نہیں ہوتا جنہیں تم دنیا کی سب سے بڑی دہشت کہتے ہو سنو سنو یہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں پھرتے یہ اپنے گلوں میں سونے کی لاکٹ نہیں ڈالتے ان کے کے ہاتھوں میں قیمتی انگوٹھیاں نہیں ہوتی ان کے جسموں پہ چیترے بندے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے اس لیے دہشت بن گئے کہ انہوں نے اس دنیا پر تھوک دیا انہوں نے قرآن کو گلے سے لگا لیا انہوں نے رب کی محبت کو اپنی آنکھوں میں سجا لیا انہوں نے محمد عربی کے دین کے ساتھ سچا پکا عشق کر لیا انہوں نے واشنگٹن کو قبلہ نہیں بنایا انہوں نے مکہ میں اپنے کعبہ کو ڈھونڈ لیا انہوں نے نیو یارک کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا انہوں نے مدینہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اسی مدینہ والے نبی کی زلفوں پہ کل بھی قربان تھے آج بھی قربان ہے کل بھی اس کے قدموں میں تھے آج بھی اس میں قدموں میں ہو کل تک جو نبی پر قربان تھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتا تھا کپڑوں پہ چترا سیون لگے تھے کل کا عمر بن خطاب آج پھر زندہ ہو چکا ہے یہودیوں قبریں تیار کرو دنیا بھر کو دنیا بھر کو تباہ کرنے کا اعلان کرنے والے سپر پاور اپنے کفن ڈھونڈ لے اس لیے کہ مسلمان کپڑوں پہ مرتا تھا تو انہیں مارتا تھا آج مسلمان کپڑا بھول گیا مکان بھول گیا عہدہ بھول گیا عزت بھول گیا اب اسے ایک چیز یاد ہے اور وہ اس کی لیلا شہادت ہے جس کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے اور وہ تجھ سے موت بن کے گر رہی ہے جن کو تم نے درد سر سمجھا ہے اور جنہیں تم مٹانا چاہتے ہو میں آج ان کا تعارف کراؤں گا تمہیں تم نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں ہے تمہارے سامنے جو ہمارے لوگ جاتے ہیں بیچارے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے کپ کپاتے کپ کپاتے جنہوں نے تمہارے لباس میں عزت دیکھی ہے جنہوں نے تمہاری شکل میں عزت دیکھی ہے جنہوں نے تمہاری زبان میں عزت دیکھی ہے جنہوں نے تمہارے کلچر اور تہذیب میں اپنی ترقی کے خواب سجائے ہوئے ہیں جو امریکہ کے گرین کارڈ پہ مرتے ہیں جو برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے منہ سے راج ٹپکاتے ہیں جو اپنے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر رکھ کے اپنے بچوں کے دماغ پہ تمہاری عظمت کے سائے بٹھاتے ہیں شاید تم انہی کو دیکھ کر اندازے لگا بیٹھے ہو کہ ڈرا لو گے شاید تم انہی کو دیکھ کر اس بات کا اس بات کا ذہن بنا بیٹھے ہو کہ اس امت کو ختم کر دو گے تم نے ابھی بریف کیس والا طبقہ دیکھا ہے گرنیڈو والا طبقہ تم نے نہیں دیکھا تم نے پینٹ شرٹ میں جکڑی ہوئی وہ مخلوق دیکھی ہے جو نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں تم نے ٹائی لٹکائے ہوئے اپنے وہ کالے غلام دیکھے ہیں جنہوں نے مدینہ کا رستہ بھلا دیا ہے تم اپنے ویزے کے لیے قطاریں لگائے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو جن کی نظر میں صرف پیٹ ہے یا اپنی شرم گاہ کی خواہشیں ہیں انہیں کو دیکھ دیکھ کے تمہیں دھوکہ ہو گیا کہ تم اپنے بموں سے ہمیں ڈرا لو گے تمہیں ہو گیا کہ تم اپنی ترقی کے اپنی ترقی کے روگ میں ہمیں روم ڈالو گے تمہیں یہ دھوکہ ہو گیا کہ تم اپنے تیارے دکھا کے ہمارے سروں پر ہمارے سروں پر حکومت کر لو گے تم نے ابھی وہ لوگ نہیں دیکھے جو سوکھی روٹی کھاتے ہیں تم نے شاید اس خطاب کمانڈر کو نہیں دیکھا جو چیچنیا کی سرزمین پہ گیا سعودی عرب کے رہنے والا تھا جس سعودی عرب میں ہم لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کے آیا تھا وہاں کا کا پاسپورٹ چھوڑ کے آیا تھا وہاں کا ویزا چھوڑ کے آیا تھا وہاں کی ایش ایشیت والی زندگی چھوڑ کے آیا تھا افغانستان کے پہاڑوں میں لینا شہادت کو ڈھونڈتا رہا کبھی بموں میں کبھی گولوں میں کبھی گولیوں میں اور کبھی دشمن کے سامنے جا کر اپنی بندوق کے سائے میں اپنی تلوار کے سائے میں اس لیے کیا کا مدنی نے جنت کا پتہ بتا دیا ہے مسلمانوں جنت کا پتہ بتا دیا ہے جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے وہ, وہ کلاشن کے سائے کے کے نیچے وہ توپوں کے سائے کے نیچے ڈھونڈتا رہا اسے نہیں ملی وہ باغ طرح دھپتا اور وہ دنیا کی سرحدوں کو رونتا ہوا چیٹنیا جا پہنچا اس کے ہاتھوں پہ زخم آ گیا لوگوں نے کہا دوائی لگا لو کہا میں مدینہ کا رہنے والا میں محمد عربی کا غلام دوائی بھی استعمال نہیں کروں گا میرے نبی نے شہد میں شفا بتائی ہے اپنی کٹی ہوئی انگلیوں پر شہد لگاتا تھا اسی شہد کو لیتا تھا کیا ان لوگوں کو تم دبا سکو گے جنہیں نہ تمہاری دوائیوں کی ضرورت جنہیں نہ تم تمہارے لباس کی ضرورت جو تمہاری شکل پہ پھٹکار بھیجتے ہیں جن کے ہاں کتے تم سے زیادہ خوبصورت ہے جن کے ہاں سور تم سے زیادہ باہیا ہے اور کوئی اور ہوگا جو گوروں سے عشق کرتا ہوگا ہم تو گوروں کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے جس گورے کے دل میں کفر ہوگا جس گورے کے دل میں اسلام کی نفرت ہوگی رب کعبہ کی قسم ہم اسے سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں جو میدان جہاد کی مٹی سونگنے کے لیے روتے ہو وہ تمہارے سینٹ اور پرفیوم پہ نہیں مریں گے تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ٹیڑی انگریزی کسی اور کو اچھی لگتی ہوگی ہمارا نبی تو ہمیں عربی کے ساتھ جوڑ کے گیا اسی عربی کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں قرآن کا قاعدہ دے کر گیا آج بھی پاکستان کے تین ہزار مدارس میں وہی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے وہی سفا والا نصاب وہی دار بنی ارتم والا نصاب وہی سارے ہرا والا نصاب کس کو دباؤ گے تم نے سمجھا یہ بینک بیلنس کے پیچھے آ جائیں گے جن کی نظر جن کی نظر رب کی عظمت پر ہوتی ہے وہ کبھی نوٹوں کی جھنکار سے گھبرایا نہیں کرتے تم غلط فہمیوں کے اندر ہمارے کچھ مسلمان سوچ جاتے ہیں جی میں یو کے گیا تھا اور ایسے بتا رہے ہوتے جیسے حج کر کے آیا ہو تو پھٹے منہ کیا کرنے گیا تھا یو کے کو میں جی یو ایس اے گیا تھا اگر وہاں کوئی دین کے کام کے لیے جاتا ہے تو اسے سلام ہو لیکن اگر دنیا کمانے جاتے ہو تو عبرت عبرت کرو عبرت کرو جن کے منہ سے تمہاری ماں بہنوں کا خون ٹپک رہا ہے ان کے بوٹ صاف کرنے سے اچھا تھا کہ تم مر جاتے ان کے پیٹرول پمپوں پہ جا کے نوکریاں کرنے کی بجائے مر جاتے زیادہ اچھا تھا غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے مسلمان ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیس ہزار پاکستانی نوجوانوں نے صرف کینیڈا جانے کے لیے کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ لکھوایا کہ ہم محمد عربی کو آخری نبی نہیں مانتے ہم قادیانی ہیں اور پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے ہماری جان کو خطرہ ہے اس لیے ہمیں یہاں پناہ دی جائے اور ڈیرے کے مسلمانوں صرف چند نوٹوں کی خاطر اپنے نبی سے ناطا توڑ لیا چند نوٹوں کی خاطر چند روپوں کی خاطر گورے کتوں کے ساتھ جا کے بیٹھنے کی خاطر تم نے ختم نبوت سے نادا توڑ لیا تم نے دین کو چھوڑ دیا اسی محلے میں تمہارا کمانڈر عبد الرشید شہید خوش میں شیر بن کے گیا تھا یہی سے مولانا شبیر اللہ کے رستے میں اٹھے تھے قیامت کے دن زبیر مدری کو آواز لگائی جائے گی او زبیر او مدینہ میں پیدا ہونے والے شہزادے کہاں ہے تو زبیر اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور بوسنیا کی سرزمین سے لبئی کا لبئی کا لبئی کا کہتا اٹھے گا زبیر مدینہ میں پیدا ہوا بوسنیا میں دفن ہوا پونڈ کمانے گیا تھا ڈالر کمانے گیا نہیں نہیں ربا وہاں سے ایک بہن کے چیخنے کی آواز آئی تھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا ہماری مسلمان بہنوں کو ٹرکوں سے نیچے پھینکتے تھے کوئی ان کے سینے پہ ہاتھ لگاتا تھا کوئی ان کے سر پہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا مجھے خبر ملی کہ ہماری بوسلیا والی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں کہ ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جنم لے گئے ربا میں نے ایسے مدینہ نہیں چھوڑا میں نے ایسے ریاض الجنہ کی نمازیں نہیں چھوڑی میں نے ایسے عائشہ کا سایہ نہیں چھوڑا میں نے ایسے قبا کی مسجد نہیں چھوڑی میں نے عہد کا پڑوس ایسے نہیں چھوڑا ربا چیخیں آ رہی تھی میری بہنوں کی چیخیں آ رہی تھی جنہیں میرے نبی نے بہنیں بنایا تھا رب اسے نبی کے پاس کھڑا کر دے گا اور ڈیرے کا نوجوان کیا میں اور تو کینیڈا سے اٹھیں گے کہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے وہاں ہم نے پناہ حاصل کی تھی چھوڑ دو نارے مسلمانوں تمہاری ذلت اور پستی کی وجہ سے کافروں کو ہمت ایک فون اٹھاتے اور کہتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو اس لیے کہ لاکھوں لوگ ان کے سفارت خانوں کے باہر کھڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑے کے ویزا دو تمہیں کیا ضرورت ہے کیا سوکھی روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا کی جیلوں میں آٹھ آٹھ دن بغیر روٹی کھائے گزارے ہیں کچھ بھی تو نہیں بگڑا کچھ بھی تو نہیں بگڑا ہمیں ڈنڈے لاتے تھے مارتے تھے الٹا لٹکاتے تھے کہ ہماری بات تسلیم کر لو چھوٹا سا کوئی بچہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا ایک مجاہد کے کمر کے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی مگر اسے بھی نہ جھکا سکے تو کیا اپنے گھر میں صرف مرغیاں پکانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے سینڈل پہنانے کے لیے غیر ملکوں میں جاتے ہو کیا تمہیں سلطان شہید کی زندگی یاد نہیں ہے کیا تمہیں صحابہ کی زندگیاں یاد نہیں ہے کیا تمہیں مدینہ والے نبی کی زندگیاں یاد نہیں ہے کہ کس انداز میں انہوں نے تکلیفوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا تھا مگر آج ہم پھر کافروں کے سامنے سر جھکانے پہنچ جاتے مسلمانوں ایک بات نوٹ کر لیں نوٹ کر لینا ایک بات اور اپنے دل پر لکھ لینا اسے آج کل مجاہدین کے خلاف بہت باتیں طالبان کے خلاف اور فلاں کے خلاف کرتے ہیں جو کرتے رہے میری ایک بات یاد رہے کفر بہت کمزور ہے کافر ممالک میں کوئی جان نہیں ہے آپ جو انٹرنیٹ پہ رپورٹیں پڑھتے ہو ساری جھوٹی ہے آپ کو جو ان کی قوت اور طاقت کے چرچے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گھول کے پلائے جاتے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ ناقابل تسخیر نہیں ہوئے وہ تو ابھی تک شیخ اسامہ بن لادن کو نہیں پکڑ سکے ساڑھے چھ فٹ کا ایک نوجوان اسے نظر نہیں آیا جو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں چلتے ہوئے پانی کا رنگ بھی دیکھ لیتے ہیں انہیں ملا عمر نظر نہیں آیا اس سے بڑی دنیا میں اللہ پاک ہمیں اور کیا نشانی دکھائے انہوں نے کہا تھا ہم چھ مہینے میں افغانستان میں کرزئی کی حکومت قائم کر دیں گے کرزئی کابل سے باہر ایک دفعہ نکلا ہے اور اپنے باڈی گارڈوں کو مروا کے اپنی گاڑی تباہ کروا کے واپس جا بیٹھا ہے کابل تو کیا اپنے محل کے باہر بھی اس کی حکومت قائم نہیں ہو سکی اور ملا عمر کی پرچی آج بھی افغانستان کے سترہ صوبوں میں چل رہی ہے ملا عمر کے مجاہد آج بھی افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں وہاں کے تک پتلی گورنر محدود محصور ہے اور ملا عمر کا نام وہاں آج پھر جگمگا رہا ہے امریکہ کمزور ہے امریکہ نے کہا تھا کہ میں عراق کی جنگ چھ بلین ڈالر خرچ کر کے جیت لوں گا مگر آج روزانہ ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ ہو رہا ہے اور جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی روزانہ چار سے پانچ امریکیوں کی لاشیں واپس وہاں پہنچتی ہے روزانہ سترہ سے بیس حملے ہوتے ہیں کسے کسے سی آئی کا ایجنٹ کہو گے امریکہ کوئی طاقت نہیں ہے انڈیا کوئی طاقت نہیں ہے اسرائیل کوئی طاقت نہیں ہے طاقت دل کی ہوتی ہے خدا نے انہیں دل نہیں دیا طاقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے جو اپنی گرل فرینڈ پہ مرتے ہیں جنہیں اپنے باپ کا نام پتا نہیں ہوتا ماں سے جا کے پوچھتے ہیں اما میرا باپ کون ہے وہ کہتی ہے تین میں سے ایک کو شک ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جو اتنے بےغیرت ہے جو اتنے کمینے ہیں ماں بہن بیٹی بیوی کا فرق نہیں کر سکتے وہ مسلمانوں سے کیا لڑیں گے جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں نہیں آئی جنہیں اب تک کھانا کھانے کی تمیز نہیں آئی وہ مسلمانوں سے کیا لڑیں گے رب کعبہ کی قسم یہ مسلمانوں سے کمزور ہے مسلمانوں تم نہیں سدھرو گے ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر دو گے اور کافی دور سے بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے بات سنو باری تو ہماری لگی ہوئی ہے آج آج کفر کوئی مسئلہ نہیں سچی بات کسی ماں نے وہ بچہ نہیں چلا جو مسلمانوں سے لڑ مجھے کوئی پچھلے ڈیڑھ سو سال میں کوئی ایک جنگ بتا دے جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہو افغانستان میں خود انہوں نے محاذ کھلا کیا اور امریکہ کو دعوت دی کہ ذرا زمین پہ اتر پھر دیکھتے ہیں تجھے اور ابھی زمین پہ اترا ہے تو کئی سال ہو گئے واپس نہیں جا رہا اس سال بی بی سی والوں نے بھی چٹکی بھری بی بی سی جو خود بےحودہ باتیں کرنے کی قائل ہے چٹکی بھری اس نے کہا جناب بش آپ کے ہاں تو کتوں کے دن منائے جاتے ہیں آپ کے ہاں تو بلیوں کا ڈے منایا جاتا ہے آپ کے ہاں تو مزدوروں کی یونینیں اپنے دن مناتی ہیں آپ کے ہاں تو اپنی اپنی اور سے اپنے پہلے بوائے فرینڈ اور دوسرے بوائے فرینڈ سے ملنے کے دن مناتی ہیں آپ کے ہاں تو ریچھ کا دن منایا جاتا ہے سور کا دن منایا جاتا ہے توتے کا دن منایا جاتا ہے فاختہ کا دن منایا جاتا ہے یہ سات اکتوبر آپ کے حافظے سے کیوں اتر گیا اس دن آپ بڑے پھنے خواب بن کے افغانستان پہ اترے تھے بی باون لائے تھے ایف سولہ لائے تھے بڑے بڑے تیزی کٹر بم لائے تھے دو سال پورے ہوئے کوئی جشن ہوتا کوئی جام ٹکراتے کوئی شرابیں اٹھائی جاتی کوئی فتح کی باتیں ہوتی مگر امریکیوں کو سانپ سونگا ہوا تھا کسی کسی کو پتا نہیں تھا سات اکتوبر آیا اور گزر گیا اس لیے کہ دشمن زندہ ہے خود کمر میں درد ہو رہا ہے دشمن موجود ہے اپنی ناک کٹ رہی ہے پاکستان والوں تم تو اس کے غائبانہ مرید ہو دور سے بیٹھ کے ڈرتے ہو جو اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا یہ ظالم اور روب مسلمانوں کے اوپر یہ ہمارے پھر رہے ہیں ول مرجے پونا فل مدینہ تھی ایک ایک کو ڈراتے ہوئے ان مولویوں کو روکو بنیاد پرستوں کو روکو یہ ہر وقت دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ آ جائے گا ہمیں مار دے گا وہ آ جائے گا ہمیں مار دے گا ویسے تو تم نہیں مرو گے نا انشاءاللہ تم نے کوئی دوائی کھائی ہوئی ہے کہ زندہ رہو گے سارے سارا وبال علماء کے سر کہ یہ جذباتی ہے جذباتی خدا کا قرآن پڑھ کے دیکھو تو کہو گے کہ ابھی تک کسی نے جہاد کو صحیح طرح بیان ہی نہیں کیا قرآن پاک کی آیات جہاد اگر چھانٹ چھانٹ کے رکھ دی جائیں آپ حضرات کے سامنے ایک آدمی بھی اپنے گھر نہیں بیٹھ سکے گا اگر قرآن پاک کی آیات جہاد اور حضور پاک کی جو جہاد والی حدیثیں ہیں بیان کر دی جائیں میرے آقا خود میدان جہاد میں کیسے نکلے کیسے جا کے جنگیں فرمائی ہے مجاہد کے ساتھ اللہ کیسے نصرت فرماتا ہے جو جہاد پہ نہیں جاتا حوض کوثر پہ اسے کیسے شرمندگی ہوگی حشر کے میدان میں کیسے رسوائی ہوگی جو جہاد کے زخم نہیں کھاتا قیامت کے دن رب کو کیسے منہ دکھائے گا اگر ان ساری باتوں کو بیان کر دیا جائے بہت سارے مسلمان گھروں میں نہیں بیٹھ سکیں گے دیوانوں کی طرح سیکھتے ہوئے میدانوں کی طرف دوڑیں گے کہ ربا ہمیں شہادت دے دے اللہ ہمیں شہادت دے دے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ آج کے مسلمان نے خود کافروں کو اپنے سر پہ بٹھا لیا کپڑے تم کافروں جیسے پہنتے ہو شکلیں تم کافروں جیسی بناتے ہو گھر تم کافروں جیسے بناتے ہو ٹی وی تم کافروں کا لا کے رکھتے ہو فلمیں تم کافروں کی دیکھتے ہو گانے تم کافروں کے سنتے ہو ویزے تم کافروں کے مانتے ہو اسٹائل تم کافروں کا بناتے ہو زبان تم کافروں کی بولتے ہو میں بھی شہ آ جاتی ہے کہ مسلمان اسی طرح ہوتے ہیں مسلمان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو چھری کے نیچے دبا کیا جائے ان کی لاشوں کے سودے کیے جائے ان کو قتل کر کے پانچ پانچ ڈالر فدیے میں دیے جائے آج آسٹریلیا دو لاکھ ڈالر ملتے ہیں تاکہ اور افغانستان والا مارا جائے اسے پانچ یا دس ڈالر دیے جاتے ہیں قدر مسلمانوں تم نے خود گنوائی ہے ان کے سامنے سر جھکا کے ان کی تہذیب کا پرچار کر کے ان کی کریمیں اپنے منہ پہ مل کے ان کے لوشنوں سے اپنا منہ کالا کر کے ان کی گندی چیزوں کو اپنے گھروں میں لا کے آج اگر مسلمان ان کافروں کو اپنے ہاتھ سے نکال دے اپنے دل سے نکال دے اپنی شکل سے نکال دے اپنے لباس سے نکال دے اپنے کلچر سے نکال دے اپنی تہذیب سے نکال دے اپنے گھر سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کامیابی مسلمانوں کو دے رہا ہے آئندہ بھی دے گا اور کچھ عرصے بات سنو گے کہ امریکہ افغانستان سے بھی زلیل ہو کے نکل رہا ہے عراق سے بھی زلیل ہو کے نکل رہا ہے میں تو آج بات دوسری طرف نکل گئی پھر اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں ان لوگوں کا تعارف کرا رہا ہوں جو سب سے بڑا خطرہ ہے آپ حضرات میں سے کسی نے کمانڈر عبد الرشید شہید کا گھر دیکھا ہے کبھی جاؤ اس کے گھر میں اس کی بری ماں شاید اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہے اور شاید گھر پہ جب بارش ہوتی ہے تو چھت سے زیادہ پانی اس کے فرش کے اوپر گرتا ہے جو کچا ہے میرے پاس ایک دفعہ خط آیا ہم اس وقت ایک رسالہ نکالتے تھے خط ایک شہید کے والد کا تھا کہا وہ آپ کا ساتھی تھا شہید ہو گیا فوج کی نوکری چھوڑ کے ریٹائرمنٹ لیے بغیر اس زمانے افغانستان گیا سن اکانوے بانوے کی بات ہے اور کہا چھ بچے چھوڑ کے گیا ہے رسالے کے ساٹھ روپے میرے پاس نہیں ہوتے کہ میں مہینے میں دے سکوں اگر ہو سکے تو مفت رسالہ بھیج دیا کرو میرے پاس خریدنے کی طاقت نہیں جن کو آج سب سے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ان کی حالت دیکھو ان کا فقر و فاقہ دیکھو ان کے کپڑے دیکھو ان کی جوانیاں دیکھو ان کے انداز دیکھو حیرانی ہوتی ہے اور پھر یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو اونچا کرنے کا پکا فیصلہ فرما لیا ہے ورنہ آج کا نوجوان کتے اتنا گناہ نہیں کرتے جتنا گناہ کے پیچھے یہ دوڑتا ہے صبح سے شام تک لڑکیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ماشاء اللہ آپ میں سے ہر شخص نے عطا اللہ ملنگ کے گانے یاد کر رکھے ہوں گے لتا منگیشکر کی کیسٹیں آپ کے پاس موجود ہوں گی اور جب آپ سے کسی ہیرو کا نام پوچھا جائے گا تو ہندوؤں کے نام آپ کو یاد ہوں گے کہ یہ یہ سچن تندولکر ہے یہ کپل دیو ہے یہ فلا ہے انہی کے نام آپ کو یاد ہوں گے آپ حضرات ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں امیتابھ بچن کے فوٹو اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ برکت ہوگی روزی خوب آئے گی اللہ راضی ہو جائے گا اور اپنے گھروں میں گانے کی کیسے رکھتے ہیں آقا مدنی نے گانا سننے سے منع کیا ہم کہتے ہیں نبی منع کرتا ہے کرتا رہے ہم تو آزاد ہیں آقا مدنی نے داڑھی منڈوانے سے منع کیا ہم صبح صبح اٹھ کے داڑھی مونڈ کے پیشاب کے ساتھ نالی میں بہا کے کہتے ہیں جاؤ نبی کی سنت پیشاب کے ساتھ میں نے بہا دی ہے مجھے مدینہ والے نبی کی شکل سے محبت نہیں ہے میں اس شکل سے دور رہنا چاہتا ہوں مجھے بش کی شکل چاہیے تاکہ وہی میرا جنازہ پڑا ہے مجھے ٹونی بلیئر کی شکل چاہیے تاکہ وہی میری فاتحہ خانی کرے مجھے کولن پاول کی شکل چاہیے تاکہ میری قبر پہ آ کے وہی کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرے گا اور میری بخش کوشش ہوگی ہمیں محمد عربی کی شکل تک سے نفرت ہے چرس ہیروین آج ڈیرا اسماعیل خان کے ہر تیسرے نوجوان کی جیب میں دیکھ لو تمہیں کچھ نہ کچھ ملے گا انہی چیزوں میں سے اسکولوں میں کالجوں میں عشق معشوقیاں چکر بازیاں ان تمام چیزوں میں ہمارا نوجوان لگ گیا ٹی وی ہے ڈسکو ہے نئی نئی فلمیں ہیں اس اس, اس ماحول میں اس گندے ماحول میں اس گوبر اور خون کے دوران اچانک کچھ آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب چمک ہوتی ہے ان کے چہروں پہ ایک عجیب و غریب نور ہوتا ہے وہ اپنے کانوں سے گانا سننا حرام سمجھتے ہیں کانا سنتے ہی انگلیاں ٹھوس رہے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو کیوں انگلیاں ٹھوس رہا ہے تیرے مزے کے دن ہے کہتا ہے نہیں نہیں میرے نبی نے منع کیا میں تو گانا نہیں سن سکتا کان کٹ سکتے ہیں کانا ان کانوں میں نہیں جا سکتا سامنے لڑکی آتی ہے آنکھیں نیچی کر لیتا ہے کہ بہنا تو تو میری بہن ہے بہن کو کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا میں تو اپنی مسلمان عورتوں کو اپنی بہن سمجھتا ہوں میں تو یہودی نہیں ہوں ہندو نہیں ہوں کہ وہ بھی عزتیں لوٹے اور میں بھی عزتیں لوٹنے کے لیے درپے پہ ہوں وہ آنکھیں جھکا لیتا ہے اور پھر اور پھر رات کو اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر سجدے میں جا کے اللہ میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں لوگ لڑکیاں مانگتے ہیں لوگ پیسہ مانگتے ہیں لوگ تجارت مانگتے ہیں لوگ بزنس مانگتے ہیں اللہ تو مجھے اپنے رستے کی شہادت دے دے کوئی محاذ جنگ دے دے قرآن کی چار سو چوراسی آئے تھے مجھے جہاد پہ بلا رہی ہے نبی کے ستائیس غزوات مجھے جہاد میں بلا رہے ہیں حضرت حمزہ کے سترہ ٹکڑے مجھے جہاد میں بلا رہے ہیں حضرت طلحہ کا شل شدہ ہاتھ مجھے جہاد میں بلا رہا ہے حضرت حمزلہ کی قربانی مجھے جہاد کے لیے بلا رہی ہے وہ روتا ہے پھر رب اسے بلا لیتا ہے اور پھر کندوز کے محاذ میں وہ نوجوان آخری سسکی لے کر زمین سے آسمان تک فرشتے اس کے استقبال کرتے ہیں جنت میں لے جاتے ہیں تیرے والے بتاؤ یہ نوجوان اچھا ہے جو لڑکی کے پیچھے مرا یا وہ وہ نوجوان اچھا ہے جس نے رب کے لیے جان دی ہے دنیا کے کافروں تم ہزار ماحول خراب کر لو رب کے لیے جان دینے والا طبقہ موجود ہو چکا اور انشاءاللہ اب تمہارے لیے موت ہے اور اسلام کے لیے زندگی ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کافر کچھ نہیں بگاڑ مسئلہ صرف آپ مسلمانوں کا ہے آپ ان کو شہ دیتے کوئی ان کو تیل دے رہا ہے پیٹرول مسلمان کوئی ان کو اڈے دے رہا ہے کوئی ان کو کندھا دے رہا ہے کہ میرے کندھے پہ رکھ کے مارنا مسلمانوں کوئی ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ ان کو جلدی کامیابی دے تاکہ یہ دہشت گرد ختم ہو جائے اور کوئی خاموش تائید کرتا ہے کہ مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتا ان کا ساتھ دیتا ہے رب کعبہ کی قسم حضور پاک نے دعا کی تھی اللہ اللہ سے کہ ان پہ ایسا کوئی مسلط نہ کرنا جو انہیں ختم کر دے فرمایا آقا آقا کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے فرمایا نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی پر جب مسلمان ایک دوسرے پر مسلط ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو ختم کر کے رکھتے آج ہمیں اپنے رستے میں جو رکاوٹ نظر آتی ہے وہ اپنا مسلمان نظر آتا ہے اپنا مسلمان کوئی مسئلہ نہیں چھ مہینے کی جنگ ہے دنیا میں چھ مہینے کی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایٹم بم سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے ہائیڈروجن بم سے بڑا ہتھیار موجود ہے ہمارے پاس دنیا کے تیاروں کا جواب موجود ہے اور وہ قرآن قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار فدائی مجاہد ہے جو مجاہد اپنی جان دینے کے لیے آ جائے ابھی میں اکیلا کود پڑوں اس مجمے کے اندر اور میری نیت ہو کہ میں میں اس مجمے کو میں آج اپنی جان کسی طرح قربان کروں گا آپ یقین کریں یہ پورا مجمع ایک طرف ہو جائے گا اور اکیلا جان دینے والا زیادہ بھاری ہو جائے گا تم جو آدمی بچنا چاہتا ہو اسے تم بچا نہیں سکتے ہو تو جو مرنا چاہتا ہو اسے روک کے دے سکتے ہو تمہارے اپنے تیارے پکڑ لیے انہوں نے ہم نے نہیں پکڑے جنہوں نے پکڑے وہ پکڑے انہوں نے تمہارے طیارے اٹھائے اور تمہارے سر پہ دے مارے فدائی تو تمہارا جوتا استعمال کرے گا فدائی کو کون سے ٹریننگ کی ضرورت ہے فدائی کو کون سے ٹریننگ کیمپ کی ضرورت ہے فدائی کو کون سی تنظیم و تحریک کی ضرورت ہے فدائی کو کون سے جھنڈے اور دفتر کی ضرورت ہے کسی بجلی گھر میں گھسے گا اور دو تاروں کو صرف ایسے کر کے جوڑ دے گا آدھا شہر برباد کر کے رکھ دے گا کسی ایٹمی پلاٹ میں گزرے گا اور کسی ایک ڈرم کو پاؤں مار کے دوسرے ڈرم سے ٹکرا دے گا تو آدھا ملک ختم کر کے رکھ دے گا وہ کسی کسی کسی راکٹ والی جگہ پہ گھسے گا تو صرف کسی ایک جگہ انگلی دبائے گا اور جو مرنے پہ آ جائے موت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے جو مرنے پہ آ جائے اسرائیل اس کا ہم نوا بن جاتا ہے جو مرنے پہ آ جائے رب کو جان دینے پہ آ جائے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے کسے کسے روکو گے افغانستان پہ تم حملہ کر لو گے عراق پہ تم حملہ کر لو گے تم ان ماؤں کو نہیں روک سکو گے جو فدائی بچے جنتی ہے تم ان بہنوں کو نہیں روک سکو گے جو بھائیوں کے کام میں کہتی ہے بھیا ایک چیز توحفے میں لا کے دے دے میں تیری سکی بہن بن جاؤں گی کہتا ہے کیا مجھے شہید کی بہن بنا دے تاکہ قیامت کے دن جب خولا کو پکارا جائے کہ وہ درار کی بہن آ جا مجھے مجھے بھی شہید کی بہن وہ نوجوان بھاگتا ہے تم میری بہن کی اس آواز کی تاثیر کو کہاں سے کھینچو گے کل تک تم کالم لکھواؤ گے کوئی ارشاد ہٹانی سے لکھواؤ گے کوئی راجا انور سے لکھواؤ گے کوئی روزرامہ خبریں میں چھاپو گے کوئی جنگ میں چھاپو گے مگر یاد رکھو کل رمضان شروع ہو رہا ہے تراوی میں تمہارے ان باپوں کے کالم نہیں پڑھے جائیں گے رب کا قرآن پڑھا جائے گا فی سبیل اللہ ولا زبان اموات اب پھر کیسے روکو گے نہ تم تراوی روک سکتے ہو نہ تم قرآن روک سکتے ہو تمہارے کالم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے سیاست دان کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ فدائی کا مقابلہ کرنا نہ کسی حکومت کے بس میں ہے نہ کسی فوج کے بس میں ہے بموں کی گنتی ہے فدائیوں کی کوئی گنتی نہیں ہے اور ایک ایک فدائی تمہارے ایک ایک ملک کے لیے کافی ہے ابھی تو انیس کو رو رہے ہو نا انیس بہت فدائی ہے اس امت اس امت کے جو گناہ گار ہیں وہ نیکوں سے زیادہ فدائی ہے وہ کہتے ہیں اللہ گناہوں کی بخشش کے لیے شہادت کے علاوہ کچھ رستہ نہیں اس لیے بسم اللہ فدائی ہندوستان کے ریڈیو پہ گانے گاتا تھا نور الاسلام بابر شہید کہتا تھا اتنے گناہ کر لیے سوائے شہادت کے اور کوئی پاک نہیں کر سکتا مجھے اسی ڈیرا اسماعیل خان سے گزر کے بنو سے ہوتا ہوا خوص میں پہنچا راگ بیلی میں جا کے شہید ہوا اور اللہ پاک نے اس کی شہادت قبول فرما لی شہادت کے بعد اس کی لاش اٹھا رہے تھے خچر پہ رکھتے تھے خچر نہیں چلتا تھا لاش واپس پوچھا کیا ہوا کہا اس نے دعا کی تھی کہ اللہ گار کی شہادت قبول کرنا اور نشانی یہ بنانا کہ جس جگہ شہید ہوں وہیں دفن ہونا ہے اس امت کے گناہ گار ہمارا چرسی بنگی پہاڑ جب نکلے گا میدان جہاد میں تم اس کو دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے اس لیے کہ قرآن ایک کرنٹ پیدا کرتا ہے ایک بجلی پیدا کرتا ہے ایک حرارت پیدا کرتا ہے ایک ایمان پیدا کرنا ہے اور جب مرنا ہی ہے کیوں نہ رب کے لیے مر جائے جب قبر میں جانا ہی ہے کیوں نہ کٹ کے جائے اور موت موت جب آنی ہے کیوں نہ اس موت کو شکست دے اور موت کو شکست دینے کا طریقہ آب حیات پینا نہیں ہے انجیکشن لگانا نہیں ہے دواخانوں کے چکر کاٹنا نہیں ہے موت کو شکست دینے کا ایک طریقہ ہے صرف ایک طریقہ ہے صرف ایک طریقہ ہے شہادت پالو رب قرآن میں کہہ دے گا یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو اللہ یہ مردہ نہیں ہے پھر کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے میں اسے زندہ کہہ رہا ہوں موت ہار گئی زندگی جیت گئی نہیں مقابلہ کر سکتا اس امت کا کوئی یہ پاگل پروں والے کام ہے تنظیموں پہ پابندی خطیبوں پہ پابندی فلاں پہ کچھ نہیں ہوگا فدائی تم نام ہوا کرتے ہیں وہ نام لکھوا کے نہیں جایا کرتے ان کے نام اشتہاروں پہ نہیں ہوتے نہ وہ اشتہاری بنتے ہیں وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کے ساتھ سودے کرتے ڈیرے والوں ان فدائیوں کا ساتھ دو گے جن کے لیے رب کا فرشتہ زمین پہ آتا ہے روح لینے کے لیے اللہ کہتے ہیں ہٹ جا روح میں خود لوں گا اس کی جان میرے لیے دی ان فدائیوں کے خلاف چلو گے یا ان کے ساتھ چلو گے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے آپ بھی ان کے خلاف چلو تاکہ امریکہ خوش ہو جائے برطانیہ خوش ہو جائے آپ بھی ذرا سوڑے لگیں خوبصورت لگیں اپ ٹو ڈیٹ لگیں مسلمانوں مسلمانوں اور میرے پیارے نبی کے پیارے امتیوں او مدینے والوں او مکے والوں او خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنانے والوں او بابری مسجد کے وارث ہو او مسجد اقسا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں میں گوا دینے والوں اور سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان بن نورین علی المرتضی کا نام لینے والوں سیدنا حسن اور حسین کی محبت کے دعوے کرنے والوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں ذرا دیکھو اپنے جسموں کو ٹٹول کے دیکھو تمہارے جسموں پر کہیں جہاد کی مٹی لگی ہوئی ہے اپنے جسموں کو ٹٹول کے دیکھو کہیں تمہارے جسموں پہ کوئی جہاد کا زخم لگا ہوا ہے اپنے دماغ کو ٹٹول کے دیکھو کہ اس میں رب کے ساتھ ملاقات کا شوق بھرا ہوا ہے کہ نہیں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو یا رب کے ہاں کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو کفر کے غلام بننا چاہتے ہو یا کفر کو مٹانا چاہتے ہو اپنا محاذبہ کرو آج کافروں کی جتنی مدد ہو رہی ہے مسلمانوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے کوئی ان کی مصنوعات استعمال استعمال کر کے ان کی مدد کر رہا ہے کوئی ان کو اڈے دے کے ان کی مدد کر رہا ہے کوئی ان کو کندھا دے کے ان کی مدد کر رہا ہے کوئی جہاد کی مخالفت کر کے ان کی مدد کر رہا ہے اور مسلمانوں غیرت کرو اپنے نبی کے خون کو دیکھو تمہارے نبی کا خون ان کافیوں نے بہایا تھا اگر تمہارے اندر غیرت ہے تم نے اپنی ماؤں کا دودھ پی رکھا ہے اگر تم واقعی محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو تو جنہوں نے تمہارے نبی کا خون گرایا ہے انہیں تم کبھی یار دوست نہیں کہہ سکتے ہو تم واجپائی اڈوانی سے یاری دوستی کی بات نہیں کر سکتے ان کے بڑوں نے تمہارے نبی کا خون گرایا جنہوں نے تمہارے بچوں کو اٹھایا جنہوں نے تمہاری مسجد اقسا کی زمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا وہ کبھی تمہارے یار نہیں ہو سکتے جنہوں نے بوسنیا میں تین تین ہزار قبروں میں مسلمانوں کو لٹا دیا اور ایک ایک قبر کے اندر تین تین ہزار مسلمان دفن کر دیے وہ کبھی تمہارے یار نہیں ہو سکتے کیا تم آہد کرتے ہو کہ آئندہ سے ان کافروں سے تیاری نہیں رکھو گے آہستہ آہستہ آہستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد میں لڑنے بھی نہیں گیا اور اس کو لڑنے کا شوق بھی نہیں ہے وہ منافقت کی موت دے گا سارے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھو نیت ہے لڑنے کی دیکھو دیکھو جھانک کے دیکھو بہانے بہت ہیں کشمیر کا جہاد غیر شرعی ایجنسیوں کا جہاد افغانستان میں پٹھان لڑ رہے ہیں آپس میں کبھی روس امریکہ لڑ رہے ہیں اور فلسطین میں اربوں کی لڑائی ہے معلوم ہوتا ہے نیت ہی نہیں ہے اس کی جانے کی ظالم کی اور حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ جو لڑنے بھی نہیں گیا لڑنے کی نیت بھی نہیں ہے وہ کس کی موت مرے گا کس کی موت مرے گا تو آپ کون سی موت مرنا چاہتے ہیں اسلام کی یا منافقت کی اسلام جو اسلام کی مرنا چاہتا ہے آج عزم کر لے کہ میں بھی فدائی بنوں گا انشاءاللہ فدائی حرام نہیں ہے فدائی قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے میرے نبی کے سنت اور طریقے سے ثابت ہے اگر ہم میں سے کسی ایک کی جان چلی جائے اور لاکھوں لوگ مسلمان ہو جائے یہ گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد اب تک پینتیس لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کی عظمت سے حیران ہو رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ میں انگریزی ترجمے والے قرآن پاک شاٹ ہو گئے لوگوں نے کہا یہ اسلام ہے کیا چیز جس کی خاطر لوگ خود کو مار دیتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے انہیں بتایا گیا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں انہوں نے کہا قرآن پڑھنا چاہیے اتنا قرآن پڑھا گیا کہ پینتیس ہزار آدمی صرف یورپ میں مسلمان ہوا ہے تمہارے انٹرنیٹ پہ رپورٹ خود لگی ہوئی ہے جا کے دیکھ لینا چند آدمیوں کی قربانی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا کتنے لوگوں کو دین نصیب ہو گیا اور بزدلوں دلوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں جو امریکہ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں ڈالر مانگتے ہیں نوکری مانگتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا جنہوں نے جان قربان کر دی ان کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں رب ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کرتا ہے وہ میں یشری اللہ اللہ بالعباد جو اپنی جان کو بیچ دے گا جو اپنی جان فروخت کر دے گا جو اپنی جان کا سودا کر دے گا جو اپنی جان نشاو کر دے گا جو اکیلا دشمنوں پہ ٹکرا جائے گا جو بڑے سے بڑے طاقتور دشمن میں گھس جائے گا ایسے آدمی کا خریدار خود اللہ ہو گیا اللہ جسے خریدے گا اسے اپنے ہاں لے جائے گا اپنی مہمانی میں لے جائے گا کھلائے گا پہلائے گا اس کو اونچا کر دے گا اسے جنت کے اعلیٰ مراتب میں لے جائے گا تو لوگوں اگر چاہتے ہو رب تمہارا خریدار بن جائے ہم کسی ایجنسی کے بکے ہوئے نہیں ہے ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے پاس بیچ چکے ہیں ہم کسی فوج کے بکے ہوئے نہیں ہیں ہم تو اللہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں ہے جو چاہتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بیچ دے آج ہاتھ کھڑا کر کے یاد کرے کہ انشاءاللہ میں بھی فدائی حملہ کروں گا اور اللہ پاک کو اپنی جان بیچ دوں گا پکی نیت کی ہوئی ہے نا پکی نیت کی ہے نا درد ہوگا شہید ہوتے نا بہت درد ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کوئی درد نہیں ہوتا جیسے بیوی تمہیں چوٹی کاٹے نا جتنا درد ہوتا ہے بس اتنا درد ہوتا ہے چوٹی کوئی کاٹے تمہاری بیوی خامد کو چوٹی کاٹے کتنا درد ہوتا ہے بہت ہوتا ہے نا کہتے ہیں گھور ایک بئی اتنا درد ہوتا ہے شہادت کے وقت اور پھر مزے شروع ہو جاتے مزے شروع مزے شروع ہو جائے اس لیے تو نبی بھی کہتے ہیں اللہ شہادت دے فاروق اعظم بھی کہتے ہیں اللہ شہادت دے سارے صحابہ بھی مانگتے ہیں اللہ شہادت دے وہی تو چیز ہے اتنی اونچی ہستیاں مانگ رہی ہیں اسی سے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں مار دیں گے مولانا اعظم تاریخ کو مار دیا تو مولانا اعظم طارق مر گئے زندہ ہو گئے زندہ ہو گئے اور ایسے زندہ ہو گئے کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور تو نہیں ہے احساس ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ ان کا مشن بھی زندہ رہے گا کام بھی زندہ رہے گا نام بھی زندہ رہے گا اور وہ رب کی جنتوں میں مزے سے وہاں کے فائٹر تیاروں پہ اٹھتے پھریں گے اور ایک ایک گولی کا اجر لیں گے ایک ایک زخم کا اجر لیں گے ایک ایک تھکاوٹ کا اجر لیں گے تم جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ چیز تو ہماری لیلا ہے وہ تو ہماری ہماری محبوبہ ہے وہ تو ہماری پسندیدہ ہے اسی کے عشق میں تو ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو مار دو گے ہم کہتے ہیں سب کو مار دو یہ موت نہیں ہے یہ شہادت ہے اور اس کی خاطر تو ہم تڑپتے ہیں لیکن یاد رکھنا ہماری طرف بڑھنے والے ہاتھ سالم واپس نہیں جایا کرتے ہماری طرف بڑھنے والی زبان محفوظ نہیں رہا کرتی ہماری طرف آنے والے پاؤں واپس نہیں جایا کرتے ذرا سوویت یونین سے حساب کتاب پوچھ لینا انشاءاللہ کچھ دن بعد تمہارا حساب کتاب بھی برابر ہوگا رب کا کی قسم یہ زندہ امت ہے یہ قرآن والی امت ہے تمہاری بائبل بدل گئی ہمارا قرآن نہیں بدل سکا تمہاری تعلیم بدل گئی ہماری تعلیم نہیں بدلی جا سکی تمہارا لباس کبھی بیگی ہوتا ہے کبھی ٹائٹ ہوتا ہے کبھی تمہارے ٹانگوں پر دین ہوتی ہے کبھی کچا ہوتا ہے کبھی انڈر ویئر ہوتا ہے کبھی وہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں نبی جو پہنا کے گئے ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں نبی جو زلفے دے کر گئے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو سرما دے کر گئے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو جوتا دے کر کے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو مسکراہٹ دے کر کے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو باتیں دے کر کے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو اقوال دے کر کے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو کردار دے کر کے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو افکار دے کر کے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو نبی جو نظریہ دے کر کے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو چال سکھا کے گئے اب تک وہی چال چلتے ہیں نبی جو مار سکھا کے گئے اب تک وہی مار دیتے ہیں نبی جو سر پہ رکھنے کا بتا کے گئے ابھی تک وہی رکھتے ہیں خدا کی قسم ہمارا کیا بابی محفوظ ہے تمہارا کوئی قبلہ نہیں ہے ہمارا قرآن محفوظ ہے تمہاری کوئی کتاب محفوظ نہیں ہمارا نصاب محفوظ ہے تمہاری کوئی تعلیم محفوظ نہیں ہمارا لباس محفوظ ہے تمہارا لباس کبھی اترتا ہے کبھی آتا ہے اسی طرح یاد رکھنا ہم رہیں گے اور تم نہیں رہو گے ان شاء کس بات کا ڈر ہے مسلمانوں کس بات کا ڈر ہے ڈرے وہ جن کا نہ آگے نہ پیچھے پتا ہے بچہ روتے ہوئے آتے امی آج بڑا مشکل سوال کیا میرے ٹیچر نے بہت مشکل کوشچن ہو گیا کیا کہا میرے ابا کا نام ہاں، اس نے کہا بیٹا وہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے ان سے تم ڈرتے ہو شاہ ان سے تم ڈرتے ہو ان جانوروں سے ان جانوروں سے ڈرنا جائز ہے ڈرنا جائز ہے جو ان جانوروں سے ڈرے گا وہ ان سے بھی بدتر ہو جائے گا بدتر ہو جائے گا مسلمانوں ہم ایک بنیاد رکھتے ہیں ہمارا دین زندہ ہے ہماری ہر چیز زندہ ہے ہمارے رب کا قرآن ہر حرف زندہ ہے اور اسی قرآن نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے جب تک قرآن جہاد کا حکم دیتا رہے گا جہاد نماز کی طرح فرض رہے گا نہ کوئی نماز پہ پابندی لگا سکتا ہے نہ کوئی جہاد پہ پابندی لگا سکتا ہے نہ کوئی قرآن پہ پابندی لگا سکتا ہے جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے حج کی طرح فرض ہے اس فرض کی حفاظت ماضی میں بھی مسلمانوں نے کی ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ جہاد زندہ ہے اور جہاد انشاءاللہ زندہ رہے گا آج مسلمانوں میں کچھ دانشور نکل آئے ہیں کچھ کالم نویس کچھ سیکولر پارٹیوں کے لیڈر جو جہاد کے خلاف زبان کھولتے ہیں سن لینا سن لینا جہاد کی مخالفت کرنا گمراہی اور جہاد کا انکار کرنا کفر ہے جو نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد کہے گا وہ شخص گمراہی میں جا پڑے گا اس جہاد پر قرآن کی صورتیں نازل ہوئی ہیں چار سو چوراسی سے زائد آیتیں میرے ذمے ہیں پاکستان کا کوئی شخص بہاول پور میں آئے میں قرآن پاک میں سے چھانٹ کے دے دوں گا اللہ پاک اس قرآن میں چار سو چوراسی سے زائد آیات میں لڑنے کا مرنے کا مارنے کا اسلحہ رکھنے کا عقلیہ اٹھا کر نماز پڑھنے کا ذکر کرتا ہے جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے جہاد کی فرضیت بیان کرتا ہے جہاد کے معنی بیان کرتا ہے مجاہد کے گھوڑوں کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اسلحے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی تلوار کو بیان کرتا ہے مجاہد کی بھوک کو بیان کرتا ہے مجاہد کی پیاس کو بیان کرتا ہے مجاہد کے زخم کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے مجاہد کے مجاہد کی نماز کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اجر کو بیان کرتا ہے مجاہد پر ہونے والی بارش کو بیان کرتا ہے مجاہد پر آنے والی نیند کو بیان کرتا ہے مجاہد کے لیے اترنے والے پانی کو بیان کرتا ہے مجاہد کی سبوں کو بیان کرتا ہے مجاہد کی لڑائی کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ اترنے والے فرشتوں کو بیان کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے مجاہد دنیا تیری مخالفت کرتی رہے پر وابت کرنا میں اللہ تجھ اس سے پیار کرتا ہوں میں اللہ تجھ اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر قرآن اعلان کرتا ہے اللہ خود بھی لڑائی کرتا ہے کتاب اور جہاد کو برا کہنے والوں تم رب کو گالی دیتے ہو پھر قرآن اعلان کرتا ہے نبی بھی لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم نبیوں کو گالی دیتے ہو پھر قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کے ولی بھی لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم کو گالی دیتے ہو جہاد اعلان کرتا ہے صحابہ لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم صحابہ کو گالی دے رہے ہو اور قرآن اعلان کرتا ہے رب کے فرشتے لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم فرشتوں کو گالی دے رہے ہو اصر حاضر کے مفکروں مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو آؤ میدان میں میں چھوٹا سا طالب علم بھی آؤں گا تم بھی قرآن لاؤ میں بھی قرآن لاؤں گا تم جہاد کے خلاف بات کرو میں جہاد ثابت کروں گا اگر میں جہاد ثابت نہ کر سکا میری سزا پھانسی ہے پاکستان کی کسی چوک پہ مجھے پھانسی دے دینا لیکن اگر تم جہاد کو ثابت نہ کر اگر تم جہاد کی مخالفت ثابت نہ کر سکے شرم کرو تمہارا نبی لڑتا رہا اور تم جہاد کو گالی دیتے ہو تمہیں اپنی شکل پر نظر ثانی کر دیتا ہے صرف ہم پاگل نہیں ہیں ہمیں رب کا قرآن چار سو چوراسی دفعہ کہے اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو ہم نہ اٹھے تمہارے پاس کیا دلیل ہے آخر سوائے بزدلی کہتے ہیں ہمارا نہیں حالات سچ بتانا میرے والوں تم پڑھے لکھے لو جوان ہو ادھر بھی یونیورسٹی ہے تمہارے ادھر بھی یونیورسٹی ہے پڑھے لکھے لوگ ہو سچ بتانا حضرت نوح کے زمانے میں حالات ان کے موافق تھے میرے ساتھ جواب دیتے رہو حضرت نوح کے زمانے میں حالات ان کے موافق تھے حضرت قرآن نے نوح کو سچا کہا یا عوام کو سچا کہا حضرت ابراہیم کے زمانے میں حالات موافق تھے ابراہیم اکیلے ٹکرائے کہ نہیں ٹکرائے آگ میں ڈالے کہ نہیں ڈالے گئے قرآن نے کہا ابراہیم مسلحت کے خلاف کرتے ہو کہا یا ابراہیم کی تعریف کی ہے حضرت موسا جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے حالات موافق تھے کیا اس اس بات کے قابل تھے کہ اس کے منہ پر للکار کے کہا جائے یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائے وقت کا تقاضا یہ ہے ہاتھ جوڑے جائے سر جھکایا جائے پاؤں چھوئے جائے اندر اندر سے کام کیا جائے مسلیات حکمت سے انہوں نے جا کے کہا فرعون تو رب کا باغی ہے میں تیری کی بغاوت سے تھوکتا ہوں ایک رب کو مان لے اکیلا موسا کھڑا ہوا للکار رہا ہے قرآن موسا کی تعریف کرتا ہے یا فرون کی تعریف کرتا ہے اگر قرآن اپنے اٹھائیس پاروں کے اندر موسا کی تعریف کرتا ہے آج حالات کیوں موافق نہیں ہے جب میرے محمد عربی نے جہاد کی شمع روشن کی تھی کافروں سے لڑنے کی بات کی تھی تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے میں ایک ہزار تین ہزار کے مقابلے میں پھر بارہ سو آدمی دس ہزار کے مقابلے میں پھر تین ہزار صحابہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں پھر ستر آدمی ساٹھ ہزار کے مقابلے میں کیا حالات معاف منافق تھے ایک طرف کترا تھا ایک طرف کیسا تھا نبی ٹکرا گئے کیا نبی کو بھی غیر حد پسند کہو گے نبی کے پاس آٹھ تلواریں تھی اور چند ڈنڈے تھے چند سوٹے تھے تھے تھے تھے پاؤں میں چپل نہیں نہیں جسم جسم پر چیچڑے کے کے اوپر کپڑے ایسے باندھے ہوئے ان آٹھ تلواروں ذریعے سے نبی ایک ہزار تلواروں سے ٹکرا گیا کیا طاقت برابر کی ہے کیا مقابلہ چوٹ کا ہے قتل نہیں ہے کہو میرے نبی کو نعوذ باللہ اگر کہہ سکتے ہو غیر پسند تمہاری عقلوں پہ تف ہو میرے نبی کی عقل روشن تھی ان کی روشن عقل کی تعریف قرآن کرتا ہے ان کے اعلی اخلاق کی تعریف قرآن کرتا ہے اگر میرا نبی آٹھ تلواروں کے ذریعے سے ایک ہزار سے ٹکرا سکتا ہے آج نہ آٹھ تلواروں کی کمی ہے نہ ادھر ایک ہزار والے ہیں رب وہی ہے جو کل تھا جبرائیل وہی ہے جو کل تھا قرآن وہی ہے جو کل تھا نصرت وہی ہے جو اتر رہی ہے دیکھو سوویت یونین کا ایک جرنل جلال آباد میں کھڑا ہوا مسجد میں آزام دے رہا ہے ازبکستان کی مسجد کا محسن ہے اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں آزام دیتا ہے تو روسی فوج کا جرنل تھا اس نے کہا میں نے میدان جنگ میں آسمان سے مجاہدین کے لیے گھوڑے اترتے ہوئے دیکھے تھے اس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا حالات میں او بزدلو الموت ولو برو تمہیں بھی پکڑ لے گی اگر سے بڑے بڑے قلوں میں جا بیٹھو ہمارا کمانڈر عبد القدیر خان امریکہ کے ہاتھ میں بیٹھ کی پر مار دیا گیا کمانڈر عبد الحق امریکہ کے پاؤں پکڑے مار دیا گیا احمد شاہ مسعود ساری دنیا سے یاریاں کی مار دیا گیا اگر غداری میں موت سے بچنا ہوتا تو یہ بچ گئے ہوتے ملا عمر کب کا اللہ کے پاس ہوتا ملا عمر زندہ ہے امریکہ سے لڑ کے زندہ ہے یہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کر بھی مر گئے پر حالات نہیں ہے جی حالات نہیں حالات کب کب ہوتے ہیں حالات بتاؤ تو صحیح آؤ تو صحیح میدان میں آج مجھے پتا ہے تمہیں سر پرستیاں ہیں پیچھے سے تمہیں بہت کچھ ملتا ہے اس لیے اخباروں میں چیخ چیخ کے لکھتے ہو ہمارے خلاف ہماری گرفتاریوں کے لیے درخواستیں بھیجتے ہو کہ ان کو پکڑو یا ہمیں مروائیں گے یہ جذباتی طبقہ ہے خدا کی قسم ہمیں مروا دو لیکن خود سوچو کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے جا کر کیا جواب کیا زندگی رب نے اسی لیے دی ہے پھر ہمارے اور ایک کابر میں کیا فرق جواب دو مرواؤ ہمیں اگر میرے مرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے ایک نہیں دس گولیاں مارو پر سوچو تو صحیح تم نے نہ نبی کی شکل محفوظ رکھی اب نبی کے جہاد کے پیچھے پڑ گئے ہو تم نہیں لڑ سکتے ہو نہ لڑو ان دیوانوں کو کیوں روکتے ہو جو رب کی جنت چاہتے ہیں جو اللہ کے دین کے سوا کسی کو اونچا نہیں دیکھ سکتے ان کے دماغ ایسے بن گئے ہیں یہ رب کے سوا کسی کو سپر پاور نہیں مان سکتے یہ سترہ سترہ سال کے ہیں مگر خدا نے انہیں ستر سال والی فراست دے رکھی ہے مسلمانوں مسلمانوں کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم پوچھا جائے گا کہ یہ وہ جوان ہے اس کے زمانے میں بابری مسجد کو مندر بنا دیا گیا یہ وہ جوان ہے جس کے زمانے میں مسجد اقسا پر یہودیوں کا قبضہ یہ کرتا کیا تھا یہ اپنے مسلمانوں کو مارتا تھا بدماشیاں علاقوں میں یہ چگا ہے موچھوں پہ تاؤ پلاٹوں پہ قبضے زمینوں اور جاؤ اسلامی زمینیں چھڑو میں تمہیں مان لوں گا کہ تم واقعی جگے ہو کافروں پہ ہاتھ ڈالو میں مان لوں گا تم شیر کے بچے ہو تم مسلمان ہو ہر شخص اپنے محلے میں چاقو رکھ کے پستور رکھ کے مسلمان مسلمانوں چند دن بعد نہ میں ہوں گا نہ تم ہوں گے ہماری اور تمہاری حاضری شروع ہو جائے گی تب بہت کچھ پوچھا جائے گا سب سے پوچھا جائے گا کوئی پولیس میں ہے کوئی فوج میں ہے کوئی انٹیلیجنس میں ہے کوئی تاجر ہے کوئی عالم ہے سب سے پوچھا ہم نے کیا ذمہ داری ادا کی پورا قرآن ایک بات کہتا ہے کہ تین نام ہے قربانی کا نبیوں کو اللہ نے کہا جان کی قربانی حاضر بیٹے کی قربانی حاضر مکان کی قربانی حاضر دکان کی قربانی حاضر علاقے کی قربانی حاضر ذرا جھانکو تم بھی اپنے گرے بان میں میں بھی گرے بان میں ہم نے رب کو دیا کیا ہے ہم تو صرف بنانے کی فکر تھے ایک مکان کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بینک پہلے صاف بن کے پیسے پہ بیٹھے ہر شخص نوٹ نوٹ روپیہ روپیہ شادیوں پر اتنا خرچ کرتے کہ ہندو خرچ نہیں کرتے بتاؤ قربانی دی کیا ہے حضرت صدیق کے اکبر آئیں گے سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہوں گے کتنے تھپڑ کھائے کتنی مارے کھائے کتنی تلوارے کھائے بن مریض کے جسم پہ ستر زخم ہوں گے نبی نے کیا قربانی نہیں دی رب نے کہا مکہ چھوڑو مکہ چھوڑا کتنے خطرے میں گئے اپنا پاک وطن چھوڑا رب نے کہا مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑا بدر میں بلایا عہد میں بلایا خندق میں خندق میں کھڑا کیا اور پھر کہاں کہاں لے گئے اکسٹھ سال کی عمر میں نبی کو تبوک لے کر گئے اکسٹھ سال کی عمر میں ہمارا بوڑھا بغیر سہارے کے چلنا گوارا نہیں کرتا میرے آقا نے ایک مہینے کا سفر کر ڈالا اس جہاد کی خاطر جس جہاد کی خاطر نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا تم ڈیرا اسماعیل خان کو نہیں چھوڑ سکتے ہو تم یہاں کی مسجدیں نہیں چھوڑ سکتے ہو یاد رکھو جس نے قربانی دی ہے اس کی قبر بھی ہے اس کی آخ آخرت بھی ہے اس کا حشر بھی ہے اس کا سب کچھ ہے جو یہاں بنا رہا ہے اس کے لیے سوائے حساب کی ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہر کوئی گرے میں جا کے سلطان کا والد تو کھڑا ہو کے کہہ دے گا اللہ جوان بیٹا تھا ایسا تھا کہ اگر اس کے لیے رشتہ مانگتا تو قبیلوں کے قبیلے اپنی لڑکیاں لے کے آ جاتے ایسا تھوڑا جوان میں نے تو دے دیا وہ اللہ میں نے دے دیا اور آج مجھے کہہ رہے تھے میں خود بھی تیار ہوں لیکن دینے والوں میں اور تم کیا کہیں گے اللہ کے سامنے ہم نے کیا دیا ہم نے کیا ہم تو باتیں کرتے اخبار پڑھ کے مسلمانوں قربانی نہیں دو گے کفر آئے گا اور قربانی دو گے کفر کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا رب دینے والوں کو بچاتا ہے رب دینے والوں کو نوازتا ہے صدیق کے اکبر کے بارے میں سنا تو ہوگا گھر کا سارا سامان دے دیا یہ بھی سنا کہ اگلے دن بھیک مانگی تھی نہیں نہیں میرا رب فوراً واپس لوٹا دے افغانستان میں جہاں ایک عالم شہید ہوا اس قصبے میں اللہ پاک نے ستر علماء پیدا فرمائے یہ جو سنتے تھے وزیر داخلہ مولوی وزیر اعظم مولوی صدر مولوی انٹیلیجنس کا سربراہ مولوی آئی جی مولوی ایس پی مولوی لوگ کہتے تھے پہلے مولوی سے تنگ یا ملا ملا ملا ملا ملا ملا اتنے ساری یہ نسل آ کہاں گئی کہا یہ شہیدوں کے خون سے پیدا ہو کے خون سے پیدا ہم دیں گے رب دے گا ہم بچائیں گے رب اس کا حساب لے گا میں آپ ڈیرے والوں سے دو چیزوں کا مطالبہ رکھتا ہوں دو چیزوں کا جہاد کی مخالفت کا دور ہے اور امریکہ چیلنج کر چکا ہے کہ میں مسلمانوں کے منہ سے جہاد کی مخالفت کراؤں گا خود مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے مخالف کھڑے کروں گا تم لوگ عزم ڈیرے والوں میں آپ سے بھیک مانگ بھیک مانگ میرے نبی ستائیس جنگوں میں گئے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی ستائیس جنگوں میں لڑنے کے لیے گئے ہیں کیا اتنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے اتنا کافی نہیں میرے آقا تو ایک دفعہ بھی چلے جاتے آج پکا وعدہ کرو کہ کسی حوالے سے بھی جہاد کی مخالفت نہیں کرو گے کسی بھی حوالے جو جو وعدہ کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے جو پکا رہے جس کو ڈنڈے مار مار کے بھی کہا جائے کہ کون جہاد اور مجاہدین کے خلاف کون نہیں کہوں گا اس لیے کہ جہاد رب کا حکم قرآن کی آیت نبی کی سنت ہے نہ میں رب کے حکم کے خلاف بول سکتا ہوں نہ قرآن کی آیتوں کے خلاف بول سکتا ہوں نہ نبی کی سنت کے خلاف بول سکتا ہوں نہیں بولو گے نا جہاد کے خلاف بیٹھ جائے پکا وعدہ جتنے کالم اخباروں میں چھپے ان کے منہ کالے کر دو کالم نویسوں کے ان کے کالک لے کے ان کے منہ پہ مل دو بس دنوں کے کہتے زمانہ نہیں ہے زمانہ نہیں ہے زمانہ تم جاؤ تم جا کے ان کے جوتے صاف کرو جاؤ بیاؤ اپنی جو کچھ وہاں تم نے شادیاں کرنی ہے کروانی ہے جاؤ وہاں جا کے رہو یہاں مسلمانوں کے بیچ میں بزدلی مت پھیلاؤ اس لیے کہ مسلمانوں میں سلطان جیسے مجاہد زندہ ہے الحمد للہ یہ پہلا وعدہ ہے میرا دوسری چیز تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں انشاءاللہ ہر شخص ایک ایک دفعہ صرف زندگی میں ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس چور دل کو یہ ہمارا دل چور ہے بڑا کبھی ادھر کھینچتا ہے کبھی ادھر کھینچتا ہے کبھی ادھر کھینچتا ہے چور ہے چور اوپر سے ہم کہتے ہیں اللہ شہادت کے اندر سے کہتے ہیں نہیں یار نہیں کچھ اور جی لے کچھ اور جی لے یار ابھی تو ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تیری ابھی تو صرف ایک ہوئی ہے دوسری نہیں ہوئی تیسری نہیں ہوئی اس چور دل ایک دل صرف ایک دل دیکھو رب نے قرآن میں کہا شہید زندہ اور شہید کی پانچ مصروفیات بتائی ہیں قرآن نے کھاتا پیتا اڑتا بھاگتا اپنے فائلیں چیک کر رہا ہے کہ کون میرے پیچھے جنت میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا خوشیاں اور پتہ قرآن نے عجیب شہادت کا تذکرہ کیا اگر بیان کروں تو آپ لوگ بہت حیران ہو جائیں گے میرا وہ موضوع نہیں ہے میں تو بنیاد پرستوں کا تعارف کرا رہا ہوں آج بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرت شہادت بہت اونچی چیز بہت میٹھی چیز اور جس دل میں شہادت کا شوق آ جائے اس دل سے ساری گندی بیماریاں بھاگ جاتی میرے ساتھ وعدہ کرو ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگو گے انشاءاللہ جو مانگے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے ایک دفعہ سچے کہو اپنے اللہ سے کہو یا اللہ میرا دل چوری بھی کر رہا ہے پھر بھی تیز شہادت بس مانگیں گے انشاءاللہ مانگیں گے انشاءاللہ ہاں جو مانگے گا اللہ اسے دے گا انشاءاللہ اور جس کو نہ ملی اللہ اسے شہادت کے رتبے تک پہنچائے گا انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سچے دل سے شہادت مانگی جس نے سچے دل سے شہادت مانگی اللہ اسے شہیدوں کے مقام پہ لے جائے گا اگر جو اسے بستر پر موت آئی ہو تو یہ سچے دل سے مانگنے کی فضیلت ہے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان دو وعدوں پہ پوری زندگی قائم رہے تو میں آپ کو یقین کر کے بتا رہا ہوں دنیا نے جہاد کو ختم کرنے کے لیے جتنے آلات ایجاد کیے ہیں جتنی سازشیں ایجاد کی ہیں جتنے ہتھیار ایجاد کیے ہیں مجاہدین پر ان کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ مجاہدوں میں ایک نئی نسل فدائیوں کی پیدا ہو چکی یہ لوگ روٹی کے پیچھے نہیں مرتے لڑکی کے پیچھے نہیں مرتے مکان کے پیچھے نہیں مرتے عزت نہیں چاہتے زندگی نہیں چاہتے موت چاہتے ہیں یہ جوان ہیں ان کے دماغ بالکل تر و تازہ ہے ان کی آنکھوں میں چمک ہے روشنیاں ہیں یہ شہرت نہیں چاہتے یہ لوگوں میں نام نہیں چاہتے ان کے پاس گھروں میں ان کی چھتیں ٹپک رہی ہیں ہو سکے تو کسی شہید کے گھر میں جا کے اس کی مدد کر دینا وہ آپ لوگوں کے اپنے ضمیر پر ہے اپنے محلے میں شہیدوں کے گھروں کی زیارت کے لیے جانا ان کے گھروں کی دیواروں کو دیکھنے پر بھی تمہارے دل میں ایمان آئے گا یہ طبقہ اللہ کے فضل سے سعودیہ سے لے کے دنیا تک افغانستان سے لے کے برما شام تک کھڑا ہو چکا ہے اور اس طبقے کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور حضور نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت لڑتی رہے گی اس پر کوئی غالب آ نہیں سکے گا کسی کی ملامت کی یہ پرواز کریں گے نہیں یہاں تک کہ ان کا آخری دسرا دستہ حضرت امام مہدی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے دجال کے ساتھ قتال کرے گا دعا کرو یہی ہماری خدام الاسلام اسی کا آخری دستہ حضرت عیسیٰ آواز لگائے حضرت مہدی آواز لگائے کوئی پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوگا کوئی سر پکڑ کے بیٹھا رہا ہوگا کوئی کالم لکھ رہا ہوگا کوئی کونے میں گھس رہا ہوگا اور خدام الاسلام کے دیوانے اپنا پرچم اٹھا کے لبئی لبیک کہتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے کہ ہم تو صدیوں سے انتظار میں تھے سالوں سے انتظار میں تھے دعا کرو میرے بچے میری اولاد میری نسل ان مجاہدین میں شامل ہو جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑے اور اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے اللہ ہمیں خود لے کر جائے اللہ آپ کے بچوں میں آپ کی نسل میں بھی ایسے مجاہد جاری کرے لیکن دو وعدے یاد رکھنا جہاد کی مخالفت مت کرنا کرنا اس لیے کہ یہ بہت بڑی گمراہی اور کفر تک لے جانے والی ہے ایک دفعہ رب سے سچے دل سے شہادت مانگ لینا اللہ آپ کی نسلوں میں جہاد جاری کر دے گا اور پھر حضرت عیسیٰ ہوں گے امام مہدی ہوں گے سامنے دجال ہوگا اور آپ کا بیٹا پوتا پوتا نواسا کوئی نہ کوئی وہاں کھڑا ہوگا اور خبر میں آپ کو پنشن لگی ہوگی اللہ کی طرف سے خاص ضیافتیں ہو رہی ہوں گی اور آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ کی نسل والے بھی آگے جہاد کر رہے ہیں اللہ تو ہماری دعا کو قبول کرنا واخر دعوانا الحمد للہ عرب لیں